لہٰذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا